ابو رکن رقل نے ابو سفیان سے پوچھا یہ شخص جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے یہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے ماں بایہ ابو حکم تمہیں کیا امر کرتا ہے اس کے اس سوال میں بڑی بصیرت ہے اور یہ سوال اس کے بڑے اچھے فہم کی دلیل ہے کیونکہ جو نبی ہوگا اسی کا حق حکم دینا اور امر کرنا ہوگا لا محالہ وہی حکم دے گا اور اسی کا حکم چلے گا جو بھی نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا عامر ہوتا ہے معمور نہیں ہوتا وہ حکم دینے والا ہوتا ہے اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا وہ مطبوع ہوتا ہے تابع نہیں ہوتا وہ متاع ہوتا ہے متری نہیں ہوتا اس کا یہ سوال بڑا قابل فہم بڑا قابل غور ہے کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے کیونکہ حالہ نبی ہی حکم دیتا ہے اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا خلی حضر الدین نبی نے یو امر ہی ان تصیب ہم فتنا ہوں اور یوسیب ہم علیم کہ جو لوگ میرے نبی کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے دنیا میں فتنے سے آخرت میں دردناک آزاد سے جس کا معنی یہ ہے کہ نبی حکم دیتا ہے اور نبی کا ہر حکم واجب الطاعت ہوتا ہے واجب التعمیر ہوتا ہے اور کسی ایک امر کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی دوہری سزا دے سکتا ہے دنیا میں فتنوں سے دوچار کر دے اور صدمات مسلط کر دے مختلف پریشانیوں میں بیماریوں میں مبتلا کر دے اور اس کے بعد جب قیامت قائم ہو تو اپنے دردناک عذاب میں ڈال دے اسی لیے فرمایا کہ تمہاری آخریت اسی میں ہے کہ ماں کو میں رسول فرضو ہوں بمان ہا گمان کہ جو چیز تم کو میرا پیغمبر دے اسے لے لو اور جس چیز سے پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ بعد آ جاؤ اب ابو سفیان نے اس سوال کا کیا جواب دیا سوال کیا تھا ماں بھائی امر کہ وہ نبی تمہیں کیا حکم دیتا ہے نبی کا حکم آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو فرمایا کہ ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو یہ دعوت نبی علیہ السلام نے بار بار دی ابو سفیان اور اس کے گاؤں اس دعوت سے کیا سمجھی ابو سفیان کو ہی جواب دے رہا ہے کہ اس نبی کی دعوت کیا ہے اس کا امر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یقول اربد اللہ وحد ہوں بلا تشری کو بھی بس رخو ماں یقول آبا نبی اسلام کی دعوت ہے پور الہ الا اللہ اس دعوت کو اس مشرق نے کیا سمجھا وہ بتا رہے اس نبی کی دعوت یہ ہے کہ اور اللہ وحدہ ہو صرف ایک اللہ کی عبادت کو اتنا ہی سمجھا نہیں بڑا تشرے کو بھی شریعہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اتنا ہی سمجھا نہیں بت رکھو ما یقول آبا اور تمہارے بزرگ تمہارے باپ دادا تمہاری قومیں برادریاں جو کچھ تم کو حکم دیتی ہیں سب کو چھوڑ دو یہ اس نبی کی دعوت ہے جس کا کریمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ اس کا معنی ہے یہ ایک مشرق کا فہم ہے ابو سفیان کی اس کلمے سے یہ معنی سمجھاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نہ کسی درگاہ کو نہ کسی زندہ کو نہ کسی مردہ کو نہ کسی حجر کو نہ کسی شجر کو نہ کسی جن کو نہ کسی فرشتے کو نہ کسی نبی مرسل کو کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس طرح اس کے حکم کو قبول کر لو اس طرح جڑ جاؤ اور مان لو کہ ما یقول آبا حکم اپنے آبا اجداد اور بزرگوں قوموں اور برادریوں کی اطاعت بھی چھوڑ دو صرف اسی کا سکہ چلے گا اسی کا حکم چلے گا یہ لا الہ الا اللہ کا فہم ابو سفیان کو حاصل ہوا افسوس یہ ہے کہ یہ معنی ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کلمے کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے وہ اس معنی کو نہیں سمجھ سکا حالانکہ یہ کلمہ ان تینوں چیزوں پر مشتمل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ معبود حق ہے باقی سارے معبود معبود باطل ہیں اور محمد الرسول محمد اللہ کا رسول ہے جس کا معنی یہ ہے کہ انہی کی اطاعت فرض ہے رکھو ما یقول آباؤکم اپنی برادری کی باتیں اپنی قوموں کی باتیں آواز اجداد کی باتیں بزرگوں کی باتیں سب چھوڑ دو یہ ہے دینداری یہ ہے دین کا فہم جو ابو سفیان کو حاصل ہوا اس کلمے کا معنی یہ سمجھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سجدہ ہو رکوع ہو قیام ہو قرات ہو نماز ہو روزہ ہو حج ہو عمرہ ہو جو چیز عبادت ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے اور اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں قوم کفار کو یہی پریشانی تھی اجاہد الحد الہ واحد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی بنا دیا یہ ہمارے مختلف معبود جو ہمارے مختلف کام آتے ہیں یہ کیسی دعوت ہے اتنے سارے کام جو اتنے معبود مل کر کرتے ہیں اس نے سب کو ایک کر دیا کہ ایک ہی ہے یعنی اس کلمے کا فہم ان کو حاصل تھا وہ قبول نہ کر سکے آج کلمہ قبول کرنے والے بہت ہیں لیکن فہم نہیں کلمے کی سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پتھر پر لکیر بما یو مینو اکثر عملہ اللہ مشرق کہ جو لوگ ایمان لائیں گے کرنا پڑیں گے ان کے عقیدوں کو آپ اگر کٹولیں گے چیک کریں گے تو ان میں سے اکثر مشرق ہوں گے قبول تو کریں گے لیکن اس دین کا توحید کا ان کو فہم حاصل نہیں ہوگا شعور نہیں ہوگا تو پھر لا محالہ ان کا عقیدہ ان کی توحید ان کا ایمان سب مسترد ہے قابل قبول نہیں مشرقین مکہ اس کلمے کو دونوں مہانی کے ساتھ سمجھتے تھے نفی و اخبات معنی نفی اور معنی اخبات معنی اس بات یہ ہے کہ صرف ایک اللہ معبود ہے اس کی توحید کا اس بات اس کی توحید ثابت ہے قائم ہے اور معنی نفی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ ہی معبود ہے حق اللہ تعالی نے اپنی توحید کی بات جہاں بھی کی ان دونوں معانی کے ساتھ ہی نفی و اثبات ہے فرمایا کہ لا ابراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالتاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعربت الوسخہ الانفصام لہا فمن یکفر بالتاغوت جو تاغوت کا انکار کرے گا یؤمن باللہ اور ایک اللہ پر ایمان لائے گا نفی و اثبات ہو نفی کیا ہے ہر تاحود کا انکار جتنی سرکاری لوگوں نے بنا رکھی سب کا انکار سب کی نفی بھی امن بلا اور ایک اللہ پر ایمان لے اس کی توحید کو مان لے فقط اسلم اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لی ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں وہ ایک مضبوط پناہ میں آ گیا ایک بڑے محفوظ قلعے میں آ گیا اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ اس کے ساتھ اس کا منہج صحیح ہو گیا عقیدہ صحیح ہو گیا جب یہاں مکمل درستگی ہوگی اللہ ساتھ ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے تو اس کلمے کا یہ فہم ابو سفیان کو حاصل تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کی اس طرح اجازت کرو کہ یہ برادریوں کے بندھن آبا اجداد کی پیروی یہ تمام چیزیں باطل ہیں نبی السلام کی اجازت کے مقابلے یہ اس کی دعوت ہے یہ اس کا امر اور ساتھ ساتھ کچھ باتیں اور بھی ہیں بھیا امرونا بھی سلاح وہ ہم کو نماز کا حکم دیتا ہے بس صدق اور سچ بولنے کا بس سنا اور سنا رحمی کا رشتہ داروں کو جوڑنے کا بل آفاف اور افاق کا افاف کا معنی پرہیزگاری گاری افاف کا معنی ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن کو اللہ نے حرام کی جو چوری ہے زنا ہے ڈاکہ ہے غیبت ہے جھوٹ ہے تمام محرمات سے بچنا یہ افاق ہے یہ اس کی بنیادی تعلیم ہے ایک روایت میں صدقے کا ذکر ہے زکات کا ذکر نماز کا زکات کا صدق یعنی سچ بولنے کا اور سچا ہو کر رہنے کا سلا رحمی کا اور افاف کا عفت کا گناہوں کو چھوڑ دینے کا اور ایک پاک باز زندگی بسر کرنے کا یہ اس کی تعلیم یہ اس کا حکم ابو سفیان نے اس تعلیم کو ذکر کر کے ہرقل کے دل میں نفرت پیدا کرنا چاہیے کہ اس کی اگر اطاعت کرو گے پھر یہ ہمارے معبود کہاں جائیں گے تم بھی علیہ اسلام کے پجاری ہو اس کی دعوت علیہ اسلام کی عبادت کی نفی کرتی اور اس کی دعوت یہ کہتی ہے کہ آواز داد کی پیر بھی چھوڑ دو باپ دادوں کی پیر بھی چھوڑ دو باپ دادوں کے ہم بھی پیروکار ہیں اور تم بھی پیروکار اور اس کی دعوت یہ کہتی ہے کہ عفت اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو پھر یہ ہماری محفلیں کہاں جائیں گی یہ شراب نوشی اور پھر مختلف تعینات کے ناچ اور گانے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا یعنی وہ اس تعلیم میں نبی اسلام کی اس دعوت کو اس انداز سے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہرقل کے دل میں نفرت پیدا ہو چونکہ ہرقل اس کے پاس فہم تھا مصیرت تھی اور اب تک وہ صحیح باتیں کرتا جا رہا جب اس نے اس دعوت کو سنا کہ یہ دعوت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کیا تبصرہ کیا کہتا کہ ان کا نماز پور حقن یگلی کو مئو دیا قدم نہیں یہ ہاتھ اگر تم سچ کہہ رہے اس نبی کی یہی دعوت ہے تو پھر میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس پورے ملک کے شام پر میرے تخت پر اسی کا قبضہ ہو وقت آنے والا ہے پھر کہ میرے ان قدموں کی جگہ پر یعنی میرے تخت پر محمد کا قبضہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دو کافروں کا فہم ایک کافر اللہ کے پیغمبر کی طاقت بیان کر اس کی دعوت یہ ہے کہ ایک اللہ کو پوجو اور ہر شریک کی نفی انکار بتابوت آواز دار یہ برادریاں یہ قومیں یہ بزرگ ان سب کی پیر بھی چھوڑ دو جب تک یہ بندھن برقرار ہے تم کبھی حق تک پہنچ نہیں سکتے اللہ یہ کہ آبا اجداد کی تعلیم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو وہ انہیں کی بات کرے انہیں کی دعوت پیش کرے حکیم بن حضام اور خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کرنے میں دیر کیوں لگائی اتنے زیرک سمجھدار ہوشیار اور بالخصوص خالد بن بلی جس مارکے میں شریک ہو جائے تو ان کی شرکت فتح کی ضمانت ہوتی جنگ موتا مسلمان صرف تین ہزار تھے اور مقابلے کے کافر ایک لاکھ تھے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ روانہ کیا تو زید ابن حارثہ کو پرچم دیا قیادت دی فرمایا کہ زید ابن حارثہ اگر شہید ہو جائے تو پھر تمہارا قائد عبداللہ بن روا ہوگا اور اگر وہ بھی شہید ہو گیا تو پھر جعفر تیار ہو گئے جعفر عبد المطلب جعفر اب طالب اور اگر وہ بھی شہید ہو گیا تو چوتھی قیادت آپ نے منتخب نہیں کی چنانچہ یہ تینوں جگہ بعد دیگر شہید پھر پرچم خالد بن ولید نے سنبھالی اور یہ خالد بن ولید کا اسلام میں پہلا مارک اس نے صرف ایک تبدیلی کی کہ اپنی فوج کی پوزیشن تبدیل کر دی اس دور میں فوج کے چار حصے ہوتے تھے ایک آگے کی صف اس کو مقدمہ بولتے تھے ایک پیچھے کی صف اس کو موخرا بولتے تھے ایک بایاں بازو اور ایک بایاں بازو دائیں بازو کو منا اور بائیں بازو کو میسرا بولتے تھے خالد ولید نے مقدمہ کو موخرا کر دیا موخرا کو مقدمہ کر دیا میں منا کو میسرا اور میسرا کو میں منا کر دیا اب جو سامنے کفار تھے وہ بھی اسی پوزیشن میں تھے انہوں نے چہرے بدلے ہوئے دیکھے سمجھے کہ نئی طاقت آ گئی نئی قوموں کا آ گئی ان کے آدھے اور اس ٹوٹے آدھی شکست نہیں کھا گئی اور پھر جب لڑائی ہوئی حملہ ہوا اور خالد ولید آگے آگے ان کا بیان ہے کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹی اتنا میں نے مارا ان بھائی مانوں کو مار مار کے نو تلواریں ٹوٹی اتنی سمجھداری شجاعت اتنی ہوشیاری اتنی ذہانت اسلام اتنی دیر سے کیوں قبول کیا انہوں نے کیا جواب دیا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہماری سوچ کا محور ہمارے بزرگوں کے پاس تھا ہم انہی کی سوچ سوچتے انہی کی بات کرتے جو وہ حکم دیتے قبول کے بس پورا برادری کے رنگ میں رنگے بزرگوں کے پیروکار بزرگوں کے فرما بردار اس لیے اسلام کی حقانیت پر سوچنے کی ہمیں مہلت نہیں ملی لیکن جب ہمیں کچھ عقل سجھائی تھی اور تھوڑی سی یہ دعوت کی کرنیں ہم تک پہنچی اور ہم نے اپنے آپ کو برادری کے اس بندھن سے آزاد کرایا کی جو سوچ تھی اسے اپنے آپ سے دور کیا تو حق نے ہمارے سینوں کو روشن کر دی اور ہم نے فوراً اسلام قبول بن مقرر بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ اس طاقت کو ہم نے توجہ سے سن سنا ہی نہیں داد کے پیروکار تھے ہفتہ کے جنگ بدر میں قیدی ہو گئے مشکل کسی ہوئی اسی اسنا میں مغرب کا وقت ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ نے سورہ تور پڑھی سورہ تور کی تلاوت کی ہماری مشکل کسی ہوئی ہم براہ راست اللہ کے پیغمبر کا قرآن سن رہے ہیں ہیں کے سال کا اول اول ایمان بقر افیقل بھی یہ ہمارے دلوں میں ایمان کا پہلا جھونکا تھا ایمان کی بہار کی پہلی دستک تھی ہم نے خود قرآن سنا اور پھر فوراً ہم نے اسلام قبول کر میرے دوست اور بھائیوں سچے دین کی پیروی میں یہ برادریوں اور قوموں اور آباش داد کا بت یہ سب سے بڑا بت ہے سچا دین لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ برادری کیا کہے گی قوم کیا کہے گی ابو طالب یہی کہتا کہتا مر گیا اللہ کے نبی صرف دعوت پیش کر رہے ہیں وہ قبول نہیں کر رہا یہاں تک اس کو کہہ دیا کہ تم میرا کان میں کلمہ پڑو اور کوئی نہیں سن رہا صرف میں سنوں گا اور جب قیامت کا دن ہوگا میں اس کلمے کو حجت بنا کر تمہیں بخشوانے کی کوشش کروں کہتا کہ نہیں اختر تم نار اگر آر میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا لیکن قوم کے تہنے برداشت نہیں کر سکتا بلا نارا دین عبد المطلب میں تو عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں یہ نعرہ لگایا قبض ہو کے رسول اللہ سب نے فرمایا یا علی نفیس من النار تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ایک طبقے میں ڈال دیا ہے جس کا نام زہزا ہے یہ زہزا میں پہنچ گیا تو یہ ایک بت ابو سفیان نے کہا یہ اس کی دعوت ایک اللہ کی عبادت کرو کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور آواز دار کو چھوڑ دو ان کی پیروی چھوڑ دو پیروی صرف محمد الرسول اللہ رسول رقم نے جواب دیا کہ اگر یہی دعوت ہے انقانامات پور و فس فص جملی کو موبیر قدمیہ ہاتھ ہے اگر یہی دعوت ہے تو میرے تخت پر محمد کا قبضہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو کافروں کی سوچ ہے دو کافروں کا فہم اور آپ یقین سے یہ بات نوٹ کر لو کہ ان کی سوچ میں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی غلطی نہیں نبی اسلام کی یہی دعوت ہے اور جب مسلمان اس دعوت کو اپنا لیں گے تو پوری دنیا پر چھا جائیں گے اس لیے جب ابو سفیان کو ہرکر کی مجلس سے نکال دیا گیا انٹرویو پورا ہو گیا تم چلے جاؤ یہ قصہ ابھی طویل سے بیان ہوگا تو باہر نکل کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا تھا باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا اس نے نقد امیرا امر ابن نے ابھی کبشا یہ خاف امن ہو ملک بن اصفر ابن ابھی کبشا کا معاملہ چھا چکا ہے ابن کپڑا کون ہے وہ پیارے جانور کو حقارت سے ابن ابھی کبشا کہا کرتے تھے ان کا نام نہیں لیتے تھے نبی رحم بھی صبر کرتے اور بعض اوقات ان کی عقل پر تعجب کرتے ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا عائش ہے کئی فصرف اللہ پل سب کا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیسے ڈال دیا میرے پروردگار نے قریش کی گالیوں سے مجھے کیسے بچا لیا وہ جب بھی میرا نام لیتے ہیں میرا نام نہیں لیتے محمد نہیں کہتے مزم کہتے کیونکہ محمد کا معنی تعریف کیا اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک لفظ اختراع کیا مزم مزمت کیا ہوا نفرت کیا ہوا وہ جب بھی میرا ذکر کرتے ہیں اور تانا زنی کرتے ہیں مجھے گالیاں دیتے ہیں تو مزم کہہ کر میرا ذکر کرتے ہیں کہ سکون مزم وہ صبح و شام مزم کو گالیاں دیتے ہیں وانا محمد حالانکہ میں مزم نہیں بلکہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میرے پروردگار نے مجھے پریش کی گالیوں سے کیسے بچا لیا یہاں بھی وہ حکارت سے آپ ابن ابھی کبشا کہا کرتے ابن ابھی کبشا کبشا یہ آپ کی جو مرزے جس نے آپ کو دودھ پلایا مائی حلیمہ سا دیا اس کے آبا میں سے کسی کا نام تھا اس کے دادوں میں سے کسی کا نام کبشا نبی اسلام کو وہ نصب قریش کی طرف منسوب نہ کرتے بلکہ حقارت سے کہ یہ تو کبشا کا بیٹا ہے فلاں عورت نے دودھ پلایا تھا اس کے آبا داد میں کبشا تھا اس کا بیٹا لقد عامر امر ابن ابھی کبشا ابو سفیان نے کہا کہ ابن ابھی کبشا تو یہاں بھی چھا چکا ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں من ہو ملک بن اس دنیا کے سارے سونے کا مالک بادشاہ سلطنت روم کا فرما روا اس سے ڈر رہا تھا ہم نے اس کی پیشانی پر پسینہ دیکھا اور بار بار دیکھا اس کا مانا ابن ابھی کبشا کا معاملہ یہاں چھا چکا ہر سالے بار یہ دوسرے کافر کا تبصرہ پہلے کافر نے کیا کہا اگر یہی دعوت ہے تو ان قریب اس تخت پر محمد کا قبضہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات درست ہے یہ بات آپ نوٹ کر لو اور دنیا والوں سن لو کہ غلبے کی جو کلید ہے اور اساس ہے وہ دعوت توحید ایک اللہ کی توحید ہر قسم کے شرک سے بیداری ان بتوں سے درخت درختوں سے حجر و شجر سے ان درگاہوں سے مکمل بیداری یہ غلبے کی کلید ہے اور یہ کامیابی کی اساس ہے اس دعوت کو صحیح معنی میں کافر سمجھا اس دعوت کے نتیجے کو صحیح معنی میں دوسرے کافر نے پہچان لیا لیکن آج کے کلمہ وہ لوگ نہ اس دعوت کو پہچانتے ہیں نہ اس کے سمرے کو پہچانتے ہیں سچی توحید اور پھر نماز نماز کی پابندی کہ نماز کو سرسری نہیں یقین اسلام عقیم اسلام نماز کو پڑھو نہیں نماز کو قائم کرو عقیم ہوں کا اصل مانا سیدھا کرو یقیمون یا ہوں یا اقامت صلاح اقامت کا اصل مانا کسی چیز کو سیدھا کرو یہ لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اقامت العود لکڑی کو سیدھا کرو جو لوگ تیر بناتے ہیں وہ تیر بالکل سیدھا ہونا چاہیے اگر سیدھا ہوگا تو ہدف تک پہنچے گا اگر وہ لکڑی تیر کی ٹیڑھی ہوگی تو آپ کا نشانہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا نشانہ خطا ہوگا چنانچہ وہ لوگ جو تیر لینے آتے اس تیر کو چیک کرتے لکڑی اگر سیدھی ہے تو کہتے ہیں کہ اقامت العود لکڑی باقی سیدھی تم نے بنائی اسی طرح نماز کو بالکل سیدھا کر کے ادا کرو سیدھا کیسے ادا ہوگی جب تقبیر تحریمہ سے لے کر بلکہ سب سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایک چیز مطابق ہو کس کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور آپ کے طریقے اب آج داد کا طریقہ نہیں یہ نہیں دیکھنا کہ باپ کیسے نماز پڑھتا تھا جب محلے کی مسجد کے مولوی نے بچپن میں میری کھٹی میں کون سی نماز ڈال دی نہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ نماز سیدھی ہے بڑا نماز تیاری ہو لیکن کون اس کو سمجھے اس کو سمجھنے والے بہت تھوڑے لوگ اسی لیے پیارے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت نماز تو قائم ہوگی اسلام عوربت عوربت اسلام ایک زنجیر ہے اور جو جو وقت گزرے گا ایک ایک کڑی ٹوٹتی جائے گی اسلام کی زنجیر کی ایک ایک کڑی ٹوٹ دی جائے گی آخری زنجیر نماز کی ہے نماز باقی رہے گی مسجدیں بنے گی نمازیوں سے آباد ہوں گی لیکن رب مسلم لا خلا لاکل اکثر نمازی وہ ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرے ان کی نمازیں برباد ہوں گی کیوں برباد ہوں اس لیے کہ نمازوں میں ایک روح نہ ہوگی وہ نمازیں ایک روح سے خالی ہوں گی وہ روح کیا ہے وہ روح اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مرضی کی نمازیں ہوں گی ماں باپ اس طرح پڑھتے مولوی صاحب نے اس طرح پڑھا دی پیر و مرشد کی یہ تعلیم ہے بس یہ سارے جو ارکان ہیں اور سارے امان ہیں اسی دائرے کے اندر معصور ہو کر رہ جائیں گے اللہ کے تغمبر سسلم کی سنت کا اور آپ کے طریقے کا ادراک نہیں تو ایسی نمازیں نہ قابل قبول ہیں اور نہ ہی یہ نمازیں کامیاب کروا سکتی ہیں یہ کامیابی دلوا سکتی اس پیغمبر کی دعوت نماز کی اور صدق کی سچ بولو عمل میں صداقت ہو منہج میں صداقت ہو عقیدے میں صداقت ہو اللہ کی طرف عنابت اور اللہ کے ساتھ تعلق میں صداقت ہو گفتار میں صداقت ہو گفتگو سچی ہو اور ساس سیلا رحمی ہو افاف ہو گناہوں سے اجتناب ہو اس نے کہا کہ یہی دعوت ہے تو اس پورے ملک کے شام پر اس نبی کا قبضہ ہو یہ رقل کتنا بڑا بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت کتنی بڑی تھی آج کے اس دور کے بادشاہوں میں مجھے کوئی مثال نہیں ملی نہ امریکہ کے سرد روا کی نہ روس کے نہ چائنا کے نہ جاپان کے کسی بادشاہ کی مجھے مثال نہیں ملتی کتنا بڑا وہ بادشاہ تھا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر یہی دعوت ہے تو اس پورے ملک کے شام پر اس کا قبضہ ہوگا وہ اس دعوت کو سمجھ گیا اور اس دعوت کے سمرے کو اس کے آخبہ کو اس کے نتیجے کو اس کے ماحول کو سمجھ گیا کہ جس دائی کی یہ دعوت ہوگی وہ صبر و استقامت کے ساتھ اس دعوت پر قائم ہوگا بالآخر ایک وقت آئے گا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا غالب آ جائے گا اور چھا جائے گا کہتا ہے کہ کن تو عالم ان خارج مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے یقین کیسے تھا اس لیے کہ ہم نے کتابیں پڑھی تو رات و انجیل اس تو رات و انجیل میں نبی آخر زماں کی خبر ہے اس کے زمانے کا ذکر ماں کم تو اللہ کم یہ تو یقین تھا وہ نبی آنے والا ہے لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ نبی قوم قریش سے ہوگا یہ معلوم نہیں تھا نشانیاں ساری سچی ہیں تو رات انجیل میں یہی لکھا ہو آگے کیا کہتا ہے لو انی عالم انی اخلص الی لقد شنت ن ولو لکھا ہوں لغسلت تو ان بھائی اگر مجھے آج پتا چل جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا لقد شنت لکھا رہوں تو اس کو ملنے کے لیے میں ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں تجسنت تجشنت مانا تکلف جو بھی تکلیف آئے گی اسے جھیلنے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار لیکن مجھے یقین ہے کہ میں باہر نکلوں گا اور میری قوم ہی مجھ کو قتل کر دے میں اس تک پہنچ نہیں سکوں اور کاش پہنچ جاؤں اور پوری زندگی اس نبی کے پاس گزار لوکن تو ان کو آئندہ ان قدم ہی اگر اس پیغمبر کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں اور اس پیغمبر کی صحبت نصیب ہو جائے تو جب تک اس پیغمبر کے ساتھ رہوں گا اس وقت تک اس پیغمبر کے پاؤں میں دھوتا رہا سلطنت روم کا فرما ملک روم کا بادشاہ اس پیغمبر کے پاؤں دھو یہ اس کا تبصرہ جب کہ سفیان کیا کہہ رہے نہ کمیشن ابن ابن ابھی کمشن حکارت سے نام لے رہا کہ وہ تو یہاں بھی چھا گیا روم کا بادشاہ اسے ڈر رہا تھا اللہ اکبر میرے دوست اور بھائی نے تبصرہ کفار کا یہ فہم ایک کافر نے پیش کیا ایک مشرق نے پیش کیا اور یہی فہم یہی توحید ہے یہی دین کی دعوت اور اس کا سمرہ کیا ہے اس کا سمرہ یہ ہے اگر اس دعوت پر قائم رہو گے اس کو قبول کر کے اس پر اٹل ہو گئے تو کامیابیاں غلبہ نصرت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے کیوں اس کے اسباب کیا ہے یہ ایک مستقل موضوع کہ غلبے کی اساس تو اسلحہ ہے دنیا کی طاقتیں ہیں تعداد ہے ظاہری قوت ہے اس قوت کا ذکر ہی نہیں تعداد کا ذکر ہی نہیں اسلحہ کیا ہو اس پر بحث نہیں صرف اس دعوت کی احساس پر یہ بات کہی گئی اگر یہی دعوت ہے تو پورے ملک کے روم پر وہ قبضہ کر لے اس کا غلبہ ہو جائے گا اس کو کامیابی مل جائے گی آخر اس کی وجوہات کیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کی علتیں کیا ہیں ایسا کیوں ہے لوگ کو سمجھتے ہیں کہ تعداد ہونی چاہیے اور خوب تیاری ہونی چاہیے اسلحے کی بہتاد ہونی چاہیے اور خوب وسائل سے مالا مال ہونا چاہیے اور خوب مال جمع کرو چندے بٹھارو تاکہ یہ طاقت ہو جبکہ یہاں ان چیزوں کا ذکر ہے مال ہو یا نہ ہو اسلحہ ہو یا نہ ہو طاقت ہو یا نہ ہو ظاہری وسائل ہو یا نہ ہو ہاں ان امور پر تربیت مکمل صدق ہو سچائی ہو کوئی جھوٹ نہ ہو کوئی غدر نہ ہو کوئی خیانت نہ ہو نمازوں کی اقامت ہو توحید مکمل ہو اہل توحید سے محبت ہو اہل توحید سے میل جول ہو یہ نہیں کہ کام تو دعوت کا ہے اور کام تو دین کا ہے اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا گوارا ہے جو قبر پرست ہیں جو قبروں کے تباہ کرنے والے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھو جن کا کلمہ اور جن کی اذانیں اور جن کی نمازیں اور جن کا قبلہ اور جن کی زکاتیں اور جن کا عقیدہ اور جن کا منہج اور ان کو بھی ساتھ بٹھاؤ ان کی بھی تقریر کرو ان کو بھی احساس دو یہ کون سی دعوت ہے آخر کفار کس احساس پر یہ بات رہے کہ اس پیغمبر کی اگر یہی دعوت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ داد اور برادری کے بندنوں کو توڑ دو چھوڑ دو اور سدھ نماز افاظ تقبہ فلا رحمی یہ مکاری میں خیر ان پر پوری طرح کمر بستہ ہو جاؤ تو پھر غلبہ ہے نصرت ہے کامیابی ہے اس کے اسباب کیا یہ ایک بڑی اہم بات ہے ایک اہم نقطہ ہے اسی پر انشاءاللہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا سچا فارم تفرما دیں اخورف لاظہ بس نفر اللہ علی برقم بخر اللہ الحمد للہ على رسول اللہ وبائ مدرسہ علوم القرآن والحديث یہ سندھ میں نیو سعید آباد کے پاس ہے یہ گوٹ راہ ایک مشہور گوٹ ہے اس میں یہ مدرسہ قائم ہے اس کے مدیر حافظ خلیفہ صاحب ہیں حافظ اللہ ہمارے اچھے دوستوں میں سے جنہوں نے سال ہر سال مکہ مکرمہ میں حرم میں بیٹھ کر دینی تعلیم حاصل کی مختلف مشاہد سے اور اللہ کے فضل و کرم سے منج کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے ایک مثال ہے ان جو ادارہ ان کی زر تربیت ہوگا اس سے بھی مثالی طلبہ ان شاء اللہ فارغ ہوں گے یہ ایک بڑے دور دراز ایک گوٹ گاؤں میں یہ ادارہ قائم ہے اور آس پاس کے گوٹوں اور گاؤں کے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں اور ہم نے بار بار اس کا معائنہ بھی کیا ہے بڑا منہجی ایک ادارہ ہے ظاہر ہے کہ یہ ادارے تعاون سے ہی چلیں گے ساتھی آج موجود ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ تعاون اور یہ علم کی سرپرستی ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہے اور واقعات میں صدقہ جاریہ ہے اس علم کا ایک ایک حرف انشاءاللہ شاء جاریہ ہوگا جو بچے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ مختلف ساتھیوں کے لیے دعا کی درخواست ہے بشیر احمد صاحب ہاسپٹل میں دعا کرنے کا کر صحت سے احت کام رضا ہے اور یہ اور مختلف ساتھی ہیں ابراہیم بھائی ان کا انتقال ہو گیا دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرما دیں اور یہ خبر آپ نے کل سنی ہو کہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ مفتی مولانا بہار صاحب کل انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے اللہ فرور ہم ہو آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرما دے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علی دار فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنم کا باغیچہ بنا دے اور اللہ عزت ہمیں توفیق دے کہ دینی مدارس کے ذریعے ہم علماء کے خلا کو پر کریں علماء جب چلے جائیں گے تو جہالت کا فتنہ سب سے بڑا نقصان دہ فتنہ یہ جہل کا فتنہ آپ کے عقیدے عمل منحص ہر چیز کو ضائع کر دیں اور پھر جہل کی بنا پر نہ کوئی عمل ہوگا نہ عقیدہ ہوگا اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ یہ دینی مدارس قائم و دائم رہے علماء تیار ہو کے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 العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي